حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار اڑتالیس